میں خون جگر سے بھر کے قلم میں خون جگر سے بھر کے قلم اس رات کا ایسا نام لکھوں اس رات کے روشن تاروں میں لشکر تیبہ میں نام لکھوں جب باندھ کے اپنے سر پہ کفن چلتے ہیں خدا کے رستے میں جب باندھ کے اپنے سر پہ کفن چلتے ہیں خدا کے رستے میں تب موت بھی ان سے ڈرتی ہے اور کرتے محبت موت سے ہے اپنی صفے سیدھی کر کے جب کرتے ہیں حملہ دشمن پر تب خالق خوش ہو جاتا ہے اور دشمن گھبرا جاتا ہے میں خون جگر سے بھر کے قلم اس رات کا ایسا نام لکھوں اس رات کے روشن ساروں میں لشکر تیبا میں نام لکھوں جب ہم سارے سو جاتے ہیں جب ہم سارے سو جاتے ہیں یہ اپنے رب کو مناتے ہیں جب ہم سب کام کو جاتے ہیں یہ راہ جہاد میں جاتے ہیں اسلام کی خاطر یہ بھائی سینے پر گولی کھاتے ہیں یہ عزتیں ہماری بچاتے ہیں اور جان اپنی کو لٹاتے ہیں میں خون جگر سے بھر کے قلم اس رات کا ایسا نام لکھوں اس رات کے روشن تاروں میں لشکر تیبہ میں نام لکھوں لشکر کے جس کی دہشت سے لشکر کے جس کی دہشت سے سب ہندو یہودی کام گئے دل تھا میں ہوئے گی در باگے بل کھاتے ہوئے وہ سانگ گئے کشمیر کی بیٹی کانسو کوئی بھی نزایا جائے گا کشمیر کی بیٹی کانسو کوئی بھی نزایا جائے گا اس ماں سو ماں کا آنچل بھی اب پرچم حق بن جائے گا اب لشکر طیبہ بھارت کو انجام تلک پہنچائے گا میں خون جگر سے پھر کے قلم اس رات کا ایسا نام لکھوں اس رات کے روشن تاروں میں لشکر طیبہ میں نام لکھوں جب دن چڑھتا ہے یہ لشکر میدان میں خون بہاتے ہیں جب دن چڑھتا ہے یہ لشکر میدان میں خون بہاتے ہیں اور رات کے وقت مسلے پر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں مسلم غافل نہ کر تردید ہمارے بھائیوں کی یہ جو بھائی تیرے تیری بہنوں کی خاطر جانو مال لٹاتے ہیں مرد جواب ہمت کر اٹھ اپنا سبق بھولا ہوا پر یہ جو لشکر خالد قاسم کا تیرے لشکر سے مل جاتے ہیں